ساتھ تک کا میدان ہوگا یقیناً تیرا دوست رحمان ہوگا تو گر دشمن نفس و شیطان ہوگا تہی دست دنیا سے گر جائے گا تو تہی دست دنیا سے گر جائے گا تو تہی دست دنیا سے گر جائے گا تو تو عقبا میں بے حد پشیمان ہوگا تو عقبا میں بے حد پشیمان ہوگا شہن شاہ جس دل میں تشریف لائے شہن شاہ جس دل میں تشریف لائے بلا تاج و کرسی کے سلطان ہوگا بلا تاج و کرسی کے سلطان ہوگا شہنشاہ جس دل میں تشریف لائے شہنشاہ جس دل میں تشریف لائے بلا تاج و کرسی کے سلطان ہوگا بلا تاج و کرسی کے سلطان ہوگا خدا کو جو ڈھونڈے گا چشم خرد سے خدا کو جو ڈھونڈے گا چشمے خرد سے تو کچھ بھی نہ پائے گہران ہوگا تو کچھ بھی نہ پائے گا حیران ہوگا یقیناً تیرا دوست رحمان ہوگا تو گر دشمن نفس و شیطان ہوگا سو خود آپ مر جا اے گا کفر کافر سو خود آپ مر جا اے گا کفر کافر مسلمان جس دن مسلمان ہوگا مسلمان جس دن مسلمان ہوگا جو راہ طریقت کو اپنائے گا تو جو راہ طریقت کو اپنائے گا تو تو چلنا شریعت پہ آسان ہوگا تو چلنا شریعت پہ آسان ہوگا ملے گا یقیناً وہ جانے تمنا ملے گا یقیناً وہ جانے تمنا شکستہ جو ہی دل کا ارمان ہوگا شکستہ جو ہی دل کا ارمان ہوگا یقیناً تیرا دوست رحمان ہوگا تو گر دشمن نفس و شیطان ہوگا جو راہ شریعت سے بھٹکی ذرا بھی جو راہ شریعت سے بھٹکی ذرا بھی طریقت کی گاڑی کرے ہوگا جو راہ شریعت سے بھٹکی ذرا بھی جو راہ شریعت سے بھٹکی ذرا بھی طریقت کی گاڑی کا چالان ہوگا طریقت کی گاڑی کا چالان ہوگا اثر گر یوں ہی شعر کہتے رہے تم اثر گر یوں ہی شعر کہتے رہے تم بہت جلد ایک اور دیوان ہوگا بہت جلد ایک اور دیوان ہوگا یقیناً تیرا دوست رحمان ہوگا تو گر دشمن نفس و شیطان ہوگا الحمد حضرت کی دعاؤں سے <clears throat> ہم نے حضرت کے تمام بیانات اور صبح میں حضرت کی جو مجالس سرجانی ٹاؤن میں ہوتی ہیں فجر کے بعد روزانہ مجلس ہوتی ہے ان سب کی ریکارڈنگ کر کے حضرت کی جو پرانی ویب سائٹ ہے W W dot bazm dot O R G B A Z M dot O R G address بھی بہت آسان ہے یاد کرنا بھی آسان ہے اس کا اس پر پہلے حضرت کے کافی جو تحریری اشعار ہیں وہ موجود تھے اس میں مزید رد و بدل کر کے حضرت کے بیانات اور <clears throat> جو آڈیوز ہیں یعنی جو نعتیہ کلام ہے جو مختلف نعت خان حضرات نے پڑھا ہے وہ بھی اس پہ ڈالا جا رہا ہے کافی کچھ کافی سی چیزیں ڈال دی ہیں اور جو حضرت کے نئے بیانات ہوتے ہیں وہ بھی ڈال رہے ہیں اور اس کے علاوہ آن لائن مجلس جس کے اندر ہفتے کا بیان جو عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد گلزار محمدی میں ہوتا ہے اور اتوار کا بیان جو ابھی یہاں مجلس ہو رہی ہے اور بدھ کا بیان یہ تین مجالس انشاءاللہ آن لائن سنائی جائیں گی جو آباب شہر سے باہر ہوں دنیا کے تقریباً تیرالیس ملکوں میں یہ مجلس سنی جا سکتی ہے کے اشعار ہیں خوشبو سلوک میں بھی موجود ہیں یہ اجتناب معصیت کا آج وعدہ کیجیے صرف کانوں ہی تلک مت استفادہ کیجئے صرف کانوں ہی تلک مت استفادہ کیجئے زندگی تبدیل کرنے کا ارادہ کیجئے زندگی تبدیل کرنے کا ارادہ کیجئے کب تلک تاخیر آخر نفس کی اصلاح میں کب تلک تاخیر آخر نفس کی اصلاح میں اجتنا بے معصیت کا آج وعدہ کیجئے اجتنا بے معصیت کا آج وعدہ کیجئے کب تلک تاخیر آخر نفس کی اصلاح میں کب تلک تاخیر آخر نفس کی اصلاح میں اجتنا بے معصیت کا آج وعدہ کیجئے اجتنا معصیت کا آج وعدہ کیجئے کھائیے کم آپ طاقت کے لیے کشتے مگر کھائیے کم آپ طاقت کے لیے کشتے مگر زہر سے پرہیز کی کوشش زیادہ کیجیے زہر سے پرہیز کی کوشش زیادہ کیجیے کھائیے کم آپ طاقت کے لیے کشتے مگر زہر سے پرہیز کی کوشش زیادہ کیجیے کار دنیا میں تو بے شک رش کے شیر نر ہیں آپ کار دنیا میں تو بے شک رش کے شیر نر ہیں آپ راہ حق میں خود کو کیوں روباہ مادہ کیجئے راہ حق میں خود کو کیوں روباہ مادہ کیجئے منزل مقصود بھی مل جائے گی لیکن اثر منزل مقصود بھی مل جائے گی لیکن اثر آپ پہلے راہ چلنے کا ارادہ کیجئے آپ پہلے راہ چلنے کا ارادہ کیجئے منزل مقصود بھی مل جائے گی لیکن اثر آپ پہلے راہ چلنے کا ارادہ کیجئے جب کہ اہل اللہ سی صورت بنا لی آپ نے جب کہ اہل اللہ سی صورت بنا لی آپ نے اے اثر بدنام مت ان کا لبادہ کیجئے اے اثر بدنام مت ان کا لبادہ کیجئے صرف کا ہی تلک مت استفادہ کیجئے زندگی تبدیل کرنے کا ارادہ کیجئے زندگی تبدیل کرنے کا ارادہ کیجئے کیجیے چلو اس سے ارادے سے ہم گھر سے نکلیں کہ ہم جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے زندگی تبدیل کرنے کا ارادہ کیجیے صرف کانوں ہی تلک مت استفادہ کیجیے زندگی تبدیل کرنے کا ارادہ کیجیے یعنی کانوں کو تو مزہ آتا ہے جب جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی اللہ تعالیٰ کے دین کی اللہ تعالیٰ کے محبوب کی باتوں میں اتنا مزہ ہے تو اس پر عمل کرنے میں کتنا مزہ ہوگا لونڈی بھی ڈرپوک ہے اور وہ جو ہے اور بھی اس میں بالکل مادہ بن جائے آدمی مرد ہو کر مادہ بن جائے حکیم امیر احمد صاحب نے اسی لیے ایک مرد آیا تھا ان کے پاس داڑھی نہیں تھی اس کی حکیم امیر احمد صاحب مجذوب تھے ہر وقت یار اب یار اب یار اب یار اب کرتے رہتے تھے کوئی حکیم بھی تھے زیادہ انجیکشن بھی لگاتے تھے حکیم کے ہونے کے ساتھ ساتھ انجیکشن بھی لگاتے تھے اور کپڑے کے اوپر سے انجیکشن کسی نے کہا حضرت یہ تو زہر پھیل جائے گا پوائزن سب ہو جائے گا سب کہ کیا ارے بھائی ہمارا تعلق جراثیم کے خالق سے ہے جراثیم نہیں پھیلیں گے ان شاء اللہ ہوتا بھی نہیں در اور یہ جلدی سے جلدی پیسہ نکالو جاؤ جاؤ یار یار یار اس میں ذکر مشہور تو ایک آدمی اسی طرح آیا حالانکہ اچھی عمر کا پکی عمر کا آدمی داڑھی نہیں تھی اس کو پیار کیا پہلے کہا پیارے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ صورت دی ہے یہ عورتوں کے لیے ہے پیار کرنے کے لیے اور مردوں کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی دی ہے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے شیر بنایا ہے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے شیر بنایا اسی لیے جو ہے مفتی رشید رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ بڑے گھرانوں کی عورتیں اسی لیے اپنے مردوں کو داڑھی نہیں رکھنے دیتی کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ داڑھی رکھ لیں گے تو مکمل مرد ہو جائیں گے پھر یہ ہم پر حاوی ہو جائیں گے ابھی ہم ان پر حاوی ہیں کیونکہ دونوں طرف برابر ہے تو ظاہر طور تو وہ جو ہے عورت ویسے ہی حاوی ہو جاتی ہے تو اور اگر آدمی پوری طرح مرد نہ بھی ہو تو پھر تو اور زیادہ ہو جائے گا اور اسی طرح فرماتے تھے کہ اسی طرح جو ہے وہ مرد بھی اپنی عورتوں کو پردہ نہیں کرواتے کیونکہ اگر اپنی عورتوں کو پردہ کروائیں گے تو دوسروں کی کیسے دیکھیں گے وہ کہے گا یہ کیا بات ہوئی اپنے کو تو برقع بنا کے لائے ہماری والی بھی سامنے نہیں آئے گی <laughs> اسی لیے اپنی والی کو بھی دکھاتے ہیں مجبور کیا حال ہے الحق برن حق کڑوا ہوتا ہے لیکن حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے اور اسی لیے بندے نے کیا کہ جب کہ اہل اللہ سی صورت بنا لی آپ نے اے اثر بدنام مت ان کا لبادہ کیجیے اللہ والوں کے لبادے میں جب ہم آگے تو ہمیں ہر عمل کو دیکھنا چاہیے ہمارے زبان سے ایسے الفاظ نہ نکلیں افسوس ہوتا ہے کہ بازی داڑھی رکھ کے بھی جو ہے وہ گالم گلوچ کرتے ہیں غصے میں آتے ہیں تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں شیخ کے سامنے تو بڑے با اخلاق بنے ہوئے اور گھر کے اخلاق ایسے ہیں کہ دوسرے جو ہیں پناہ مانگتے ہیں ایسے اخلاق والوں سے اسی لیے دین ان کے گھر میں پنپ نہیں پاتا اپنے اندر جو چیز نہیں ہوگی وہ دوسروں میں کیسے جائے گی جب تک اخلاق ہمارے درست نہیں ہوں گے اخلاق صرف باہر میں لوگوں سے مسکرا کے ملنے کا نام نہیں ہے پلا کے گرانا تو کوئی با اخلاق ہے اور اس کے ساتھ اچھی بات کر رہا تھا یہ کون سا کمال ہے جب دوسرا بد اخلاقی کرے پھر وہاں پہ اخلاق دکھانا یہ کمال ہے وہاں پہ اخلاق دکھانا یہ کمال ہے اور خاص طور سے جہاں معاملہ بھی دنیا کا ہو اور دین کا بھی ہو تو شیخ سے مشورہ کرے کہ کہاں پہ ہمیں کہاں پہ ہمیں سختی کرنی ہے اس کا جواب کیسے دینا ہے اس وقت میں خاموش ہو جائے ورنہ بعض دفعہ غصے میں کام کرنے سے سانپ بھی نہیں مرتا لاٹھی بھی ٹوٹ جاتی ہے سانپ بھی نہیں مرتا لاٹھی بھی ٹوٹ جاتی ہونا کیا چاہیے سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے جیسا کہ بندے نے کیا ہے کہ ٹی وی بھی نکل جائے اور بیوی بھی نہ روٹے ٹی وی بھی نکل جائے اور بیوی بھی نہ روٹے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے دونوں کام ہونا چاہیے بھائی ایک وقت سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے ورنہ جو ہے وہ لاٹھی ٹوٹ گئی تو پھر آئندہ کام کیسے ہوگا اس لیے اللہ والے اللہ والے اس اخلاق کو سکھاتے ہیں اور اخلاق صرف اسی کا نام نہیں کہ آدمی صرف اچھی طرح بات کر لے دوسروں سے بلکہ اخلاق میں ساری چیزیں غیبت کرنا بھی اخلاق کے خلاف ہے تکبر ہونا بھی اخلاق کے خلاف ہے تکبر کی وجہ سے غیبت کرتا ہے آدمی اس لیے تکبر کو ام الامراض کہتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے بھی تو دوسرے کی برائی کر رہا ہے اگر اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے تو دوسرے کی برائی کیسے کرتا اچھا۔ تو میں خود دوبارہ فرماتے تھے اپنے مرض کو کینسر کا مرض سمجھو کوئی کا مرض سمجھو اور دوسرے کے مرض کو نظر زکام سمجھو نظر زکام ایک پیغام سے سر ہو جائے گا ہوگا لیکن آج معاملہ الٹا ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر جو ہے وہ ہم اپنے اسلام کی ویسی فکر نہیں اس لیے مشورہ کرنا پڑے گا ماننا پڑے گا کچھ دن دن چلیں گے کچھ مشقت ہوگی لیکن پھر ان شاء اللہ ایسے اخلاق بنیں گے کہ وہ لوگ دعاؤں کی درخواست کریں گے لوگ پڑھا نہ ہوتے سامنے تو اس لیے عزت کرتے ہیں کہ عزت نہیں کریں گے اور اس کی نہیں مانیں گے تو یہ ہماری جو ہے ہمیں بے عزت کر دے گا لیے فرمایا تکبر تکبر جو آدمی ہوتا ہے من جو اللہ کے لیے اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے اس کو عزت عطا فرماتے لیکن اپنے لیے اپنے لیے تواغ اختیار کرتا ہے انہیں کو دیتا ہے عزت اور اپنی عزت بھی جو ان کی غیر میں خود کو مٹائے جاتے ہیں مٹانا کیا ہے کسی بڑے کے سامنے چھوٹا بن جائے اپنے نفس کو مٹا دے ہر بات اس سے پوچھ کر کرے کہ میں گھر میں اس طرح غصہ کرتا ہوں میرا اخلاق اس طرح ہے اچھی باتیں بتا دیں اور بری باتوں کی اصلاح نہ کریں تو میں نے بات کی کہ انہیں کو دیتا ہے عزت و رب العزت بھی جو ان کی راہ میں خود کو مٹائے جاتے ہیں بتوں کے عشق میں پڑتی ہیں جوتیاں سر پر خدا کے پیروں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں خدا کے پیروں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں اور اپنی اپنی قسمت ہے تو بزرگوں وہ جوتیاں اٹھائے اپنے نفس کی اصلاح کرائے دوسرے اس کے جوتے اٹھانے کے لیے تیار سعادت سمجھتے اور جو اس کے خلاف کرے پھر اس کے جوتے اٹھانے کو سعادت سمجھتے تو وہ تکبر آدمی بظاہر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لیکن اس کے سامنے والے جو ہیں اس کے السلام علیکم آئیے السلام تو سر نہیں تکبر تکبر اس کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دیں گے اس کو گرا دیں گے اور جس کو اللہ گرا اس کو کون اٹھائے پھر بظاہر تو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لوگوں کی دنیا میں حدیث شریف میں اسی میں آگے الفاظ ہے کہ وہ وہ کتے خنزیر سے بھی زیادہ کمتر ہوتا ہے بظاہر اس کی عزت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ سارے میں کیا ہے اگر عزت نہیں کریں گے تو وہ بے عزتی کرے گا بھوک پٹے عزت اتار دے گا دور میں جس کو کہتے ہیں اور ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ عزت آنے جانے والی چیز ہے بندوں کو بھی بننی چاہیے سلمان سے میں نے کیوں چھوڑ دیا اور کیا میں نے اس میں بہت لوگ بے عزت کرتے ہیں بہت بے عزتی بہت ہے تم کیسے بات کرتے بے عزتی حفاظتی تو کبھی نہیں ہوئی یہ ہر بات کسی نے ہمیں ڈانٹ کے نکال کے بڑا باہر ہوا بڑا بڑا نکال کے بے عزتی جو ہے ہماری تو بے عزتی اس میں ہمارا نہیں کرے تو ہم کیا کہیں گے تو اس لیے عزت جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو اپنے نفس کو مٹاتا ہے جو اپنے اخلاق کو درست کرتا ہے پھر عزت رب العزت عطا فرماتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت اور اس کی عظمت ڈال دیتا ہے کہ وہ خود اس کے سامنے بکھر جاتے ہیں اور جو چاہتا ہے کہ مجھے بڑا سمجھا جائے وہی تکبر ہے اور اسی تکبر کی وجہ سے غصہ بھی تکبر کی وجہ سے ہوتا اور اسی طرح یہ غیبت بھی تکبر کی وجہ سے عمر امراض اس کو کہا جاتا غصہ میں آ گیا تو کچھ یاد نہیں رہا کسی پر آیا غصہ جو رہے پر یاد ہوا تعبد سرکار کا ارشاد یاد رہے کہ آپ نے السلام نے فرمایا غصہ مت کیا کرو کسی آئے غصہ جب رہے پھر یاد یہی نہ کہیں یہ عصمت کی نشانی ہے ایک حضرت بھی فرماتے تھے کہ جن کی طبیعتوں میں غصہ ہے گرمی ہے جوان ہے اپنا اچھا لگتا ہے سمجھتے ہیں غصہ ہے خود اپنے آپ سے کیا ہے غصے غصے کو جوان سمجھا ہے جلال نہیں یہ جو ہے یہ بدلواری ہے ایسا جلال حلال نہیں ہے کہ دوسرے کو جو ہے وہ دوسرے کو کمتر سمجھ لیا اور اپنے آپ کو برتر سمجھ لیا تو اس کا علاج ضروری ہے حضرت والا فرماتے تھے ایسا لوگ چلتے پھرتے رحمان اس طرح پڑھتے رہے اور والا فرماتے تھے میرا ذوق تو ہے کہ میں اسی طرح پڑھتا ہوں اللہ کا نام کو محبت سے لیتا ہوں کوئی اگر پڑھتا ہے اللہ رحمان رحیم تو میں منع نہیں کرتا مجھے میرا ذوق یہ ہے کہ میں اس طرح پڑھتا ہوں رحمان رحمان یا یا یا رحیم رحیم تو پڑھا پھر خاموش ہو گئے پانچ تسبری پڑے تو پانچ سو مرتبہ اور پھر وہی دماغ جا کے گرم ہو جائے گا جب مشین چلتی ہے تو اس میں آرام کی ضرورت ہوتی ہر مشین زیادہ چل بھی نہیں سکتی بیٹھیے ہر مشین زیادہ چل بھی نہیں سکتی لہٰذا زیادہ نہ پڑھیں تھوڑا تھوڑا پڑھ کے اور اسی طرح جب پانی پیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی میں پڑھ کے دم کر لیں سات مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سات مرتبہ پڑھ کے دم کر لیں ان شاء اللہ آہستہ آہستہ ہم دیکھیں گے مزاج میں ٹھنڈک آ رہی اور پھر جو لوگ جو ٹھنڈے مزاج لوگ ان کے پاس بیٹھے ان شاء اللہ آہستہ آہستہ خود ہمارے مزاج میں برکت آئے گی جو ٹھنڈے مزاج کے ہوں گے گرمی والے میں رہیں رہیں گے تو گرم ہو جائے گا مزاج ٹھنڈے مزاج والے میں رہیں گے تو ٹھنڈے ہو جائیں حضرت محمد نے لکھا ایک صاحب کا میرا مزاج بڑا غصہ فرما فلاں کتب خانہ ہے مولانا کاکور میں وہاں پہ ہوتے ہیں وہاں جا کے آپ بیٹھ جایا کریں ان سے کچھ نہ کہیں ان کا اپنا کام کرنا ہے جا کے بیٹھ گئے ان سے گفتگو ہو رہی ہے لوگوں کی ڈیلنگ کر رہے ہوں یہ سمجھا جو مولانا حضرت نے فرمایا تھا کہ اتنا دن آپ رہے ایک گھنٹہ بیٹھ جائے کریں وہاں پہ بیٹھے ایک مہینے بعد خود لکھا گیا وہ غصہ بہت کم ہو گیا ان کے پاس بیٹھنے سے پھر دو مہینے بعد پھر لکھا گیا وہ لیکن اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی نہ میں نے ان کو بیان کیا نہ میں نے ان سے کچھ پوچھا تو فرمایا طبیعت ایک دوسرے سے چراتی ہے طبیعت کو لہٰذا ان کی برودت کا اثر آپ پر نہیں پڑا اور غصہ کم ہو گیا اس لیے ایسے ٹھنڈے لوگوں ٹھنڈے مزاج لوگوں میں رہے اور شیخ سے پھر پوچھیں شیخ پہ ڈینٹ ہو جائے گا ایسا داغ لگائے گا کہ دم نکال دے گا اور مگر مجلس میں پھر ایسا چیز اصلاح کی جاتی لیکن وہ اصلاح کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے ورنہ پھر ایسا ہو اصلاح ہوتا ہے جس کی جگہ اصلاح پھر وہ بھاگے گا تو مر کے آئے گا میرا واپس پھر وہ ایسا بھاگے گا کہ مر کے آئے گا بھی چپت اسی کو لگائی جاتی ہے شیخ چپت اسی کو لگاتا ہے جس کو شیخ کی چپت چپاتی کی طرح محبوب ہو جاتی جس کو شیخ کی چپت چپاتی کی طرح محبوب ہو جاتی حضرت تعالیٰ الحمد للہ بعضوں کو ڈانٹتے تھے مجھے بھی یہ تھا کہ حضرت بھی کبھی مجلس میں ڈانٹے حالانکہ یہ تمنا نہیں چاہیے اندر سے یہ خواہش تھی کہ لگتا ہے کہ حضرت والا مجھے یہ سمجھتے نہیں کہ یہ اس کی محبت اس درجے کی ہے تو میں نے مولوی سفیان سے یہ بات عرض کی اور ہمارے ضیاء اللہ اس طرح ہمارے دوست خان قم تو ایک دن میں شیر پڑھ رہا تھا اور کسی لفظ کا مطلب نہ بتایا جیسے بتوں کا لفظ مطلب،, مطلب حضرت والا خاص طور پر مت بت کا مطلب غیر اللہ خاص کر آج کے دور میں چلتے پھرتے ہوئے حسین یہ سارے بت ہیں پتھر کا بت تو پاکستان میں نہیں ہے لیکن یہ بت جو ہے یہ چلتے پھرتے بت ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے حضرت والا فرماتے تھے اس کا ترجمہ بتایا کرو کہ ایک مشت دور رکھنا چاہیے ایک مشت فرمائے یعنی ایک مشت میں نہیں سمجھتا ہوں ایک مٹھی کا ہے میں نے کہتی ہوں ادائیگی والے آسان کر کے بتاؤ اسی لیے روزانہ بندے کے اشعار کو پسند فرماتے تھے کہ انتہائی آسان ہوتے پر شروع میں جب میں روزانہ کے محفوظات کو بند کر کے پیش کر دیتا تھا روزانہ فرماتے تھے یہ مرحی ہی ملفوظات کو مرحی ہی محفوظات کو بند کر کے پیش کر دیتا ہے اپنا شعر بنا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تو میں میں مجھے مجھے ہو گئی اس اس ہوں مطلب نہیں بتاتا اپنے بدھ تو بہت مزہ آیا پھر انہوں نے کہا ہمارا مٹھائی کھایا بات کر رہی برسرا برسرا مجلس وہ خوش لگی نگاہ قاتل کبرا وجبہ جا کے تباہ تو کوئی خوشی نہ ہوں اور حضور صاحب دامر کا تو انہوں نے شعر فرمایا تھا میں موجود تھا اس مجلس میں تو حضرت نے حضرت میر صاحب کو ڈانٹا تھا لیکن حضرت کو کوئی ایسا ہوتا ہی نہیں تھا کہ ذرا بھی نوجوانی کا اثر حضرت میر صاحب اور مست ہو جاتے تھے شیخ کی ڈانٹ سے تو ایسی محبت ہوتی ہے پھر شیخ ڈانٹ لگاتا ورنہ بھائی مجلس میں ڈانٹ نہیں لگاتا کوئی پریشان نہ ہو کہ کیوں بھائی مجلس میں ڈانٹ نہ لگ جائے اور ڈانٹ لگانے والے ہمارے ویسے گزرتا جا رہا ہے مارتے بھی تھے تھے میں میں لگاتے اب اب اب تو جو ہے پراٹھے کھلاتے کھلاتے ہیں ہیں بٹھا کے کے کے پنکھا چلا تاکہ قریب آ جائے وہ آباد والا زمانہ تھوڑی ہو جانے بشارتیں سناؤ بشارتیں سناؤ زیادہ واحد سناؤ کیونکہ ویسے ہی ٹینشن کے مریض ہو رہے لوگ رضانہ فرماتے تھے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور یاد کا کام بھی کرتے ہیں کبھی یاد آ گیا تو ذکر کر لیا اور خوب کر لیا دو سو کو پانچ سو کر لیا سو کو مرتبہ سو کے بجائے پانچ سو مرتبہ کر لیا حضرت والا فرماتے تھے اس دور میں ذکر سو مرتبہ جو ہم نے کیا ہے بڑھانا ہو تو شیخ سے ضرور پوچھو گھٹانا ہو تو اجازت ہے دیکھیے بڑھانا ہو تو شیخ سے پوچھو کیونکہ بعض جگہ ذکر میں مزہ آ جاتا ہے جیسے بادام کھاتے ہوئے مزہ آتا ہے ایک پاؤ کھا گیا کچھ گھر میں ٹھہرے نہ رہے ہیں نماز پڑھنا مشکل ہے ایسے کیفیت ہے اور جو ہے وہ موجود موجود بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں ہمیں ہر گھنٹے دو گھنٹے میں لسی پہ سب رول کی بسے ڈال کے پھر جا کے گئے وہاں تک ہوا تو کیوں بھائی بادام تو اچھی چیز ہے لیکن وہ آدھار آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے تو اسی لیے جو ہے حضرت علیہ فرمایا بہار بہار بچاؤ اگر اشیا دیکھے گا سامنے کام بھی نہیں ہے ذہنی کام بھی نہیں ہے اور ہے بھی تلا پلانا تو چلو وہ دو سو کر دے گا پانچ سو نہیں کر سکتا کوئی اور زیادہ ذہنی کام نہیں تو کر دے گا ہو سکتا ہے لیکن شیخ کی چوہ بھی پر میرے سامنے ایک صاحب بہت زیادہ رہا ہے وہ بالکل ایسے تھے کہ تم کا ٹیسٹ چلا دے تو نکل رہا ہے تو حضرت نے آرام فرمایا کہ دس منٹ ذکر کرنا اس سے زیادہ مت کرنا لیکن جو بتائے وہ تو کر لیں افسوس یہ ہے کہ ہمیں سو مرتبہ بتایا جا رہا ہے ہم سو مرتبہ نہیں کرتا ادرس جن کو نہیں ملتے ہیں بتائیں اپنے حالات لکھنے میں بھی چور اور کرنے میں بھی چور چلو ایک آدمی برے کام کر رہا ہے اور پھر بھی شیخ کے ساتھ وہ سو رہا ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے تو پتہ خود بھی چل جاتا ہے تو وہ بات تو ہو سکتا ہے مستثنا ہو لیکن اپنے حالات اگر نہیں لکھیں گے تو پھر پھر تعلق کرنے کا فائدہ کیا ہو ذکر کی پابندی اگر نہیں ہوگی تو فرمایا کہ وہ ذکر نہیں کرتے کون ذکر کرتے ہیں مگر کم کرتے ہیں منافقین بھی ذکر کرتے ہیں مگر کم کرتے ہیں زیادہ ذکر کیا ہے زیادہ ذکر چوبیس گھنٹے ذکر کرتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا مچھلیوں کا سا مزاج پانی میں ہر وقت رہنا سانپ کو پانی میں ڈالو گا لگے گا اور مچھلی کو پانی میں ڈالو گا تو اس کو بس زندگی اسی میں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی زندگی تیرا ذکر ہے تیرا ذکر ہے میری زندگی تجھے بھول ہے میرا موت ہے کی زندگی اللہ تعالیٰ کی کی کی یاد میں میں ہے ہے ہے اور اور اللہ تعالیٰ کے ان ان کو بہت بہت مزہ آتی فرمایا صفت جو سانپ طرح جہاں ویسے بن گئے گئے اچھا لگا نیک ہو مقام بدلا یا ہاں، وہاں کیس جانا صحیح جس کو عبد العظیم اس کی گلی میں جائے کیوں ایسے گا جائے جہاں پر اپنے دین کا دین کا کی کمزوری اپنا کمزوری سب کو معلوم کہ وہاں جا کے ہم کمزور ہو جائیں لہٰذا ایسی جگہ جائے گا جائے جائے جو آ ایسی جگہ جگہ ہے جہاں پر جہاں پر اور ملتی ہے ہمارا ہمارے گا تو پھر اس کو ہر وقت یاد رہے گا دیکھنے سے یاد ہے صحبت اللہ کا سب سے بڑا فائدہ وہ ہے فرمایا اللہ اللہ اللہ اللہ وہ لوگ ایسے دیکھنے سے اللہ یاد ہے دیکھنے سے اللہ دعوت تیری خیالت میں مانا ہے تیری محفل میں مانا ہے اللہ ناچی محنت والا کو دیکھتے ہیں شر مگر اسی طرح میں نے بنایا آیا تھا صرف میں نے لکھا ہے باقی کوئی رد بدل نہیں کیا بعض اشعار میں کچھ کٹنگ چٹنگ کرنی پڑتی ہے قطع برود کرنی پڑتی لیکن یہ شعر بالکل بنا بنایا آیا کہ تیری خالت خالت کہتے تنہائی کو اور تنہائی جو ہے وہ ہونی چاہیے اور جب فرماتے ہیں جنتوں میں تو بہت اللہ کی بات کرتے ہیں تنہائی میں بالکل کہ آج عجیب صاحب عجیب حمید صاحب والے کی محبت کی باتیں رہے اس طرح بالکل نہیں تھا کہاں لکھے تھے میرے تھوڑا سا غائب ہو گیا مجھے کیا معلوم والے بھی اتنی نگر وقت تھی سہول مانے بتایا کہ تم نہیں ہے تو حضرت والے یاد فرما رہے تھے اس کا یعنی مجھے احساس ہوا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد کرتے ہیں حالانکہ وہ اس دفعہ اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ یاد رکھتے پانی جب اپنے پیسے کو تلاش کرتا ہے یعنی پیسے جب پانی کو تلاش کرتا ہے تو پانی بھی پیسوں کو تلاش کرتا ہے پیسہ پانی کو تلاش کرتا ہے لیکن پانی بھی اپنے پیسوں کو تلاش کرتا ہے ورنہ پانی کی کیا خبر ہوگی وہ بھی اپنے پیسوں کو تلاش کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ وہ نہیں جاتے جہاں بیان کرتے ہیں بحر اخلاق سے کیا ہوگا اللہ علیہ کے پاس اخلاق سے کیا ہوگا وہ محروم رہے گا اور جو اخلاقی پہلے کیا خراج سے ہمارے ڈاکٹر خلاف صاحب کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کیڑے کیڑے نکالتے ہیں اور فرمایا کہ اگر کیڑے نہیں ملتے تو کیڑے ڈال دیتے ہیں اگر نکالنے کے لیے نہیں ملتے تو کیڑے ڈال بھی دیتے تو ایسا بس اعتراض بڑا اعتراض ایسوں کو ایسوں کو فائدہ نہیں ہوتا اٹھنا پڑتا ہے اور اپنے برتن کو خالی کرنا پڑتا ہے پھر بات سمجھ میں آتی بتائیے حجی محمد حجی محمد حضرت مولانا حضرت مولانا جی علم کم تھا کہ حضرت حاجی صاحب سے پہلے گئے تھے ان کو تو یہ باتیں باتیں معلوم کو نہیں بات تو ہوئی کیا ماننا ہے دیکھو ایک انتہائی کم درجے کے محبت میں اس کے سامنے تو تم گنا سمجھ جاتے ہو اس کے سامنے گنا سمجھ جاتے ہو اور جہاں سہولت میں گئے تو وہاں گنا کرنے لگے وہاں سبت کو خواب ہوتا ہے اور وہاں پہ بنا تو سہمت کو بھی ہم اللہ تعالیٰ بنائے تو اسی لیے اللہ نے کیا تھا کہ تیرے خلوت میں مانا ہے تیرے محفل میں مانا ہے تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مانا ہے تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے دل میں مانا ہے تو خلوت بھی ہماری خلوت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے محفوظ ہو محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر کام سنت و شریعت کے مطابق ہو جس کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے ویٹ کا زمانہ ہے جس کو اپنے اوپر یقین نہیں ہے کیمرے میں چلائے اکیلے میں نہ چلائے اور تربیت آفی خان خدا میں ہم خود پوچھتے ہیں بھائی لکھنے میں اتنی سستی ہے تو تربیت خانہ خدا کی تین جملے جو پڑھ لے گا اس کو اچھا خاصا اپنا آئینہ نظر آ جائے گا اپنے آئین میں اپنے حالات ٹکرائیں گے اسی دور کے جو حالات ہو تبیت کے حالات نہیں دکھائے گئے سائیکل اور ٹکر نہیں ہوتی وہ دور گزر گیا سائیکل اور جان میں ٹکر نہیں ہوتی ایک بڑے شاعر کا شعر جو ہے چلا گیا ایک چھوٹے شاعر ادھر گیا وہ شاعر تو اس نے کہا کہ ارے یہ تو میرا مصرا ہے تم نے کیسے ملی کا خیالات ٹکرا بھی تو جاتے ہیں تو استاد شاعر نے فرمایا بیٹا ٹکر ٹکر تو ہوتی ہے لیکن سائیکل اور آواز کی ٹکر نہیں ہوتی تو وہ سامان لکھا کہ نیٹ پہ بیٹھتا ہوں تو پھر تقوی بڑھ جاتا ہے اگر دفتر میں ہو تو رخ اس کا جو ہے وہ بالکل آرام کی طرف رکھو اور اکیلے میں مت چلاؤ جب دو چار دو مت چلاؤ گھر آؤ تو جب نیٹ آن کرو کمپیوٹر پہلے ہمارے کو بنا کے بٹھا لو کہ مجھے شخص نے فرمایا ہے کہ تم میرے ساتھ رہو جب تک میں کام کروں بھروسہ کچھ نہیں اس نفس سے ہمارا کا ہے ظاہر فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدبار رہنا فرشتہ بھی وہ وہ وہ وہ وہ ہو ہو جائے جائے کہ اس سے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے جب گناہ گناہ چکر میں پڑتا پھر پھر پھر پھر ایسا ایسا بڑھ جاتا جو جو توبہ توبہ شکست جاتی وعدہ بار بار کرتا کرتا اللہ سمجھ کیا فائدہ گناہ تو چھوٹنا ہے جب گنا کام نہیں چھوٹا تو اچھا کام چھوڑ دیا اسی طرح ہوتا ہے تنزل ایک ساتھ نہیں ہوتا تنزل پہلے دن تو کھٹک تو ہے لیکن وہ لٹک نہیں ہے کجرنوں کی یہ چٹک اور یہ مٹک دیکھ کر ہرگ نے رستے سے بھٹک کجروں کی یہ چٹک اور یہ مٹک دیکھ کر ہرگ نے رستے سے اپنا جھٹک کر بھی پاس ہوٹک کیسا کیسے خوافی آئے ہیں پاس ہوٹک مرنا ہے آخر موت ہے کرنا جو کرنا ہے آخر موت ہے خالد صاحب بہت خوش ہوتے ہیں ایسے شاگرد سے ہمارا استاد جو ہمارا ہمارا بنایا تھا شعر و شاعری کے معاملے میں وہ ایک بعض دفعہ ہمارے آفس خود آ جاتے تھے تو ہمارا جو دوست تھا ہمارا شاگرد فیصل وہ کہتے تھے ہمارا شاگرد ایسا ہے کہ استاد خود چل کے آیا تھا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کسی کا کوئی کمال نہیں اس میں ذرا کہ فضل اللہ یکتی من جشا تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اپنی خلوتوں کو اپنی ضرورتوں کو ہم جو ہے دیکھیں ہماری طبیعتیں کہیں سانپ کی طرح تو نہیں ہاں ضرور صاحب ایسے ہوتے ہیں پانی میں بھی چلتے ہیں اور خشکی میں بھی چلتے جو صحیح مچھلی ہوتی وہ خشکی میں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کرتی اچھل کے فوراً پانی میں چلی جاتی فوراً اچھل کے پانی میں چلی جاتی لہٰذا لہٰذا اپنے مزاج کو ہم دیکھیں اور شوق سے شوق کے ہرانی میں اپنے آپ کو دیکھیں پھر تھبے شکان خدا بھی پڑھیں ہمیں زیادہ کتابوں کو پڑھے ہو کی کا علاج میں نے کہتے ہیں کیا لکھے ہمیں تو کوئی اپنی بیماری سمجھ میں نہیں آتی یہ سب سے بڑی بیماری ہے جو بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی مولانا قاسم صاحب گنگوئی جیسے لوگ خود لکھ رہے ہیں جیسے لوگ اور ہمیں اپنی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی حضرت والا ہر پندرہ دن میں لکھتے تھے اپنے شیخ کو پچہتر سال کی عمر تک تک جب حضرت حضرت والا اللہ تعالیٰ صحت میں تھے انہوں نے خود خود خود منع کر دیا مت لکھا دیکھنے جیسے نہیں جواب دینے جیسے پھر حضرت والا نے بند کیا خط لکھ بتائیے کیا ضرورت ہے لیکن اصول ہے تصوف کا ہم اس کو سمجھتے نہیں بس سستی ہے جو سستی ہے سستی رہا ہے چستی کیا سمجھ میں نہیں آتا کہ بہت بات کریں گے بیٹے کو سمجھ میں آ گئے شروع تو گئے نے نثر لکھنے لگے کچھ نہیں آتا میں نے فرمایا تو کسی نے لکھا کوئی حال نہیں تھا اس لیے اطلاع نہیں کی فرمایا کوئی حال حال ہو ایک ہے یہ نہیں کہ خاص حال حال نہیں نہیں ہے یہ ایک ہے اور شیخ کی محبت کے ہے آپ کے بغیر ایسا ہو جاتا ہے تو بھی ایک محبت بتانا جو ہے یہ بھی محبت کے بڑھانے کا ذریعہ یہ تو آپ میں لکھ سکتے ہیں کم اس کو اور میں اپنے میں اپنے مالیاتوں کو اپنی مالیاتیں لکھے شوق کی محبت لکھے اور جو ہے باقی کچھ نہ کچھ آ جائے گا وہ میں ایک خط جو ہے وہ سالکین کے لیے سمجھ لیں کہ سالکین کے لیے یہ چیزیں اگر ہم مصولوں کی پابندی کریں گے تو ترقی صحیح سے ہوگی اور ٹھیک ہے اگر کسی کو اتنا مشکل ہے تو وہ کم از کم اس کی اجازت لے وہ میسج پہ پوچھتے ہیں آج کل آج کل ہمیں شوق کو سینڈ کرنا ہونا چاہیے میسج ویسج اور جو ہے بعض نیٹ پہ ہر آتے ہیں وہ شبہ ہمارے پاس جو باہر کے آباد ہیں وہ نہیں کرتے تو ٹھیک ہے اگر کوئی کراچی سے نہیں کرنا چاہے تو ہم اس کو جو ہے اس کو سمجھ نہیں جائیں گے اس کا اشارہ اس کے نام کو ہم قبول کریں گے ان اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ والی حیات نصیب فرمائے جو ہے وہ خوبا مسجد میں گئی ان سے انہوں نے معاوت کر لیا اور وہاں پہ انشاءاللہ شاء جامع مدنیہ بڑا مدرسہ وہاں فیض الباری صاحب دانا رکاوتوں وہاں پر ہوتے الحمد للہ رب العالمین والسلام علی رسول الکریم والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم انما رابط لك ان سواك واغفر من اجل وصدق الله على محمد وصف الله جزاء الله صدقين كي خطا وتغطى بك جزاء الله عليكم خاص دیجیے اور صدیقین خط تک پہنچا دیجیے دیجیے دیجیے دیجیے آپ آپ کا کا نام نام نام بہت بڑا بڑا ہے ہے جتنا اتنا مہربانی سب پر فرما فرما فرما سے شیطان کی نجات عطا خواب کو درست دوسروں پر کے سر انداز ہونے لگے ہمارے دوسروں کو تکلیف پہنچنے سے بچا دیجیے کسوا دیجیے تس کیا کروا دیجیے میرا بہت اس مدد میں بھی بیمار ہی اور بڑا تقدر ہمارے پاس سوسائٹی وہ ایک لگا دینا اس چیز کا جو اچھا ایک کین لگا دیں ان شاء اللہ مولانا عبید اللہ